حماد نے بدیل اور ایوب سے روایت کی انہوں نے عبداللہ بن شقیق سے اور انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لمبا وقت نماز پڑھتے رہتے بس جب آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تو کھڑے کھڑے رکو کرتے اور جب بیٹھ کر نماز پڑھتے تو بیٹھے ہوئے رکو کرتے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار سات سو